خطاب فرمائیں گے جناب حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تیس جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے وہ دجل اور فریب کرنے والے ہوں گے میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا مجھے میرے اکابر نے جو ذمہ داری سونپی ہے جو پیغام میں نے آپ حضرات تک پہنچانا ہے میں اس کے لیے چند تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ کھولنا چاہتا ہوں بے حیثیت مسلمان جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں جس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے اردا گرد سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ماننے والے اکٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لشکر روانہ فرمانے لگے تو چند صحابہ کرام تشریف لائے فرمانے لگے امیر المؤمنین تھوڑا سا توقف کر لیجئے اس سے پہلے آٹھ نو لشکر آپ اور بھی بھیج چکے ہیں اب یہ لشکر بھیجیں گے پیچھے مدینہ منورہ خالی رہ جائے گا عورتیں اکیلی رہ جائیں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا حضرت فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ کی عورتوں کو جانور کھا جائیں ابو بکر یہ تو برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور زندہ رہے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ لشکر روانہ ہوا بارہ سو صحابہ کرام نے اپنے خون سے امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے حضور علی سکتا اور وہ طلحہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب لشکر روانہ ہوا حضرت خالد ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ سالاری کے کے اندر اندر اس لشکر ایک شہید ہونے والے صحابی کا نام حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں بڑے بڑے محدثین نے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے میری بات کی تائید فرمائیں گے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان ستر ہزار میں سے واحد شخص پوری امت محمدیہ کے اندر وہ واحد شخص جس کا آپ علی سلاۃ والسلام نے واضح طور پر نام لے کے فرمایا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جانے والوں میں سے ایک نام حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے کے محاذ پر طلحہ مقابلے میں شہید ہوئے تو میں اپنے بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں اپنی بات نقل نہیں کر رہا کہ وہ ستر ہزار افراد یا دوسری حدیث مبارکہ میں جو تشریح ہوئی کل واحد منہم سبعون الفا کہ ان ستر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ قریب قریب قریب پانچ کے مسلمان بنتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے میرے نبی نے جس واحد ہستی کی طرف اشارہ کر کے واضح کیا وہ وہ ہستی تھی جو ختم نبوت کے محاذ پر لڑتے لڑتے شہید ہوئی اور ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم ان کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے تو ختم نبوت کے محاذ پر ساری زندگی کام کرتے رہنا یہ لائن چلتی رہی میرے نبی کا فرمان پورا ہوتا رہا کذاب آیا آیا اسود انسی آیا اس کے بعد اسحاق اخرس آیا مختار سقفی آیا نبوت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے یہ امت ان کا مقابلہ کرتی رہی اس کے بعد انیس سو ایک میرا نوجوان بھائی میری گفتگو کو تسلی کے ساتھ سنیں انیس سو ایک مرزا غلام قادیانی لانتی ملعون نے کھلے لفظوں کے اندر نبوت کا اعلان کیا یہ کہا کہ میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں نعوذ باللہ یہ کہا کہ سچا خدا وہی خدا جس نے قادیان کے اندر اپنا رسول بھیجا اس ملعون نے واضح الفاظ میں کہا میرے اوپر بارش کی طرح وہی برستی ہے انیس سو ایک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انیس سو آٹھ میں یہ شخص مرا انیس سو بولے بولے انیس سو اس کا نمبر پچیس یا چھبیس و بنتا ہے ابھی چار پانچ اور بھی آنے ہیں اور امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی امیر شریع سید آتا شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف کے اندر کھڑا ہوگا جس صف کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے یہ ذمہ داری کو ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں یہ فتنے آئے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں بڑے بڑے محدثین مورخین تشریف فرما آج پوری دنیا میں مسائل مکہ ماننے والا ایک بھی موجود نہیں اسودانسی اور طلحہ کا ماننے والا پوری دنیا میں ایک بھی موجود نہیں اور رب کعبہ کی قسم وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں ایک بھی مرزے کا ماننے والا دنیا پر موجود نہیں ہوگا وہ دن دور نہیں ہے لیکن ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والی صف میں کیسے جا سکتے یہ قادیانیت کا فتنہ آیا یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آئی ہم نے حضور علیہ السلام والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو محفوظ شکل میں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے اس حفاظت کا طریقہ کیسے اختیار ہوا یہ قادیانیت کے فتنے کا تعاقب کیسے ہوا میں تفصیل میں جاؤں گا وقت کم ہے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی اب ایک بہت بڑے مرد درویش فرما رہے تھے ان کو خصوصی طور پر تکوینی طور پر اس محاذ پر بھیجا گیا تھا کہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی جب بہاول پور تشریف لا رہے تھے احمد پور شرکیہ کا نوجوان جو قادیانی ہوا قادیانیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اور میں کہا کرتا ہوں یہ غیرت کا مسئلہ ہے باپ اپنے بیٹے کی ہر نافرمانی کو برداشت کر لیتا ہے لیکن جب بیٹا باپ کے دشمن کے ساتھ یاری لگائے اور گپے لگائے باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا میرا رب سے اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا گپے لگائے اس کے ساتھ تعلق بنائے وہ شخص قادیانی ہوا مقدمہ بہاول پور کی عدالت میں وہ ایک تفصیلی واقعہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ امام المحدثین ان کو یہاں سے خط لکھا گیا دھابیل میں حضرت اس وقت ہوا کرتے تھے خط پہنچا ایک روایت کے مطابق حضرت اس وقت حج کے سفر کے لیے تیار تھے خط پہنچا خط میں بتایا گیا کہ مقدمہ عدالت میں آ چکا ختم نبوت کا مسئلہ ہے آج اگر قادیانیوں کو غیر مسلم ثابت کر دیا گیا تو بر صغیر میں قادیانیت کی کمر ٹوٹ جائے گی علامہ صاحب نے خط کھول کے پڑا تھوڑی دیر فکر مند ہوئے خط بند کیا فرمانے لگے میرا سامان کھول دو میں تمہارے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا ان کا ساتھیوں نے کہا حضرت اب تو ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں سامان اٹھانا ہے ہے اور چلنا کاشمیری رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے اس حالت میں انور شاہ اگر حج کرنے کے لیے چلا گیا تو گمبر میں حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھائے گا آپ کی عزت کا مسئلہ تھا انور شاہ حج کرنے کے لیے آ گیا وہاں سے سیدھے بہاول پور تشریف لائے اور ادھر اس وقت کی دین پور شریف کے خانقاہ کے وہ بادشاہ وہ قطب الاقتاب حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری نور اللہ مرقدہ نوجوان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلتے تھے ختم نبوت کا مسئلہ آیا فرمانے لگے ختم نبوت کا معاملہ ہے میں بھی پہنچوں گا ان کو خانپور کے اسٹیشن پہ لایا جاتا ان کو ٹرین میں بٹھایا جاتا بہاول پور سے اور اس عدالت گاہ تک پہنچایا جاتا اندر بحث ہوتی یہ جج کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے باہر اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں میری نبی کی عزت کا مسئلہ تھا جب مسئلہ حل ہوا اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کی عزت کو بلند کیا تو فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم قیامت کے دن میری مغفرت کے لیے میرا یہ یہ عمل کافی ہو جائے گا جو بے محمد عربی کا غلام بن کے یہاں پر پہنچا تھا یہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تفصیلات کا موقع نہیں سارے اکابر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سارے اکابر میدان کے اندر قادیانیت کو چنے چوائے جو حق تھا چنے چوانے کا علامہ صاحب نے اس وقت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس میدان میں تیار کیا کہ ایک جماعت ہو جو صرف ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے تب انیس سو انچاس کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی اس پہلے اجلاس کے اندر بیٹھنے والے ہمارے مرکزی رہنما آج بھی موجود ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب دامت برکات کے مبلغ رہے اس وقت راجن پور میں تشریف فرما اس پہلے اجلاس کے اندر موجود یہ پاکستان بنا اور قادیانیوں نے کیا شرنگیزیاں کی میرے پاس اس کو بتانے کا وقت نہیں کہ کس طرح سے گرداس پور اور جلندر اور کشمیر پاکستان کا علاقہ نہ بن سکے اس کا وقت نہیں پاکستان بنا تو پہلا وزیر خارجہ قادیانی وہ مسلمان جو لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا کر پاکستان پہنچے تھے ان کی نظروں میں ایک قادیانی کتے وزیر خارجہ بنا دیا جائے جو کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی یہ مسلمان کس طرح برداشت کر سکتے تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورامن تحریک کی ابتدا کی تین مطالبے تھے تین میں مختصر وقت میں اس ختم نبوت کی تحریک کو نمٹاتا ہوا چل رہا تین مطالبے پہلا مطالبہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے دوسرا مطالبہ وزیر خارجہ اللہ کو اس کی وزارت سے ہٹایا جائے اور تیسرا مطالبہ اس ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے یہاں مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا تھا آج جہاں ہم بیٹھ کر ختم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں خدا کی قسم ان ختم نبوت مجاہدین کے خون کا صدقہ ہے یہ ہمارے میناروں سے آزان ہوتی ہے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا گونجتی ہے اور پورا چناب نگر اس اذان سے گونجتا ہے اور قادیانیوں کے پابندی لگ چکی ہے آج محمد عربی کی ختم نبوت کا تنتنا یہاں بن رہا قادیانیوں کی بولتی بند ہو گئی رب کعبہ کی قسم یہ وہ تسلسل ہے جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے والے مسلسل چلتے چلے آئے یہ تحریک شروع ہوئی ہمارے اکابر پر پابندیاں لگنا شروع ہوئیں اور یہ انیس سو باون یہ کراچی کا نشتر پارک اس پارک کے اندر ایک جلسہ رکھا وزیر خارجہ نے ظفر اللہ نے اور جلسے کا نام کیا ہے زندہ اسلام کیا مطلب کیا مطلب زندہ اسلام نعوذ باللہ جو مرزا غلام قادیانی لامتی سور جو وہ اسلام لایا نعوذ باللہ وہ زندہ اور جو میرے اور آپ کے آقا لائے وہ نہیں عالمی مجلس ختم نبوت کیسے برداشت کر سکتی تھی یہ ختم نبوت کے مجاہدین کیسے برداشت کرتے اس وقت کراچی کے ختم نبوت کے دفتر میں انیس سو باون کی بات کر رہا ہوں ہمارے وہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی تھے جس طرح آج یخرج الحی من المیت المیت من الحی یہ ظلمت سے روشنی میرے رب نے نکال کر مرز مسرور کے گھر سے شمس الدین کو آپ کے سامنے بلوایا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ لگوایا یہ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی قادیانیوں کے اس وقت پہلے مربی تھے سات آٹھ زبانوں پر عبور رکھنے والے لیکن جب میرا رب فیصلہ کرنے پہ آتا ہے جب میرا رب اپنی قدرت کو دکھاتا ہے تو میرے رب نے قدرت کو دکھایا وہی مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ ایک وقت آیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پوری دنیا کے امیر بنے وہ کراچی کے دفتر میں نوجوانوں کو تیار کیا ہماری موجودگی میں مرز لانتی کے دین کو زندہ اسلام کہا جائے نہیں چلنے دیں گے اللہ قادیانی نے اسٹیج کے اوپر سارے ممالک کی سفر سفیروں کو اکٹھا کیا جماعت کی طرف سے خواجہ اعظم کو جا کر وفد ملا کہ یہ وزارت خارجہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو روکو یہ قادیانیت کی سرکاری طور پر ان عہدوں کا غلط استعمال کر کے تبلیغ کر رہا ہے خواجہ نازم الدین بھی بے بس ہو چکا تھا اس کے سامنے جلسے کی کاروائی شروع ہونے لگی ادھر سے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی جلسہ گاہ کے اندر موجود پنڈال کے اندر موجود ختم نبوت کی مجاہدین کو ساتھ لے کر سٹیج کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ادھر سٹیج سے ایک قادیانی کتا کھڑا ہوا جو گفتگو شروع کرنے لگا مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور للکارا کہ اپنی بکواس کو بند کر ہم تیری بکواس کو چلنے نہیں دیں گے سٹیج سے دو بندے کھڑے ہوئے انہوں نے مولانا لال حسن اختر رحمت اللہ علیہ کو برا کہا وہ نوجوان تو پھر پہلے سے تیار بیٹھے تھے وہ ختم نبوت کی مجاہد پہلے سے تیار بیٹھے تھے وہ نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جب سٹیج پہ چڑھے پھر مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ان سفیروں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے وہ دن اور آج کا دن وہ جلسہ ناکام ہوا آج میں اس چناب نگر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان اکابر کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی برکات سے یا حضرات کی جماعت کی برکات سے قادیانی اس دن کے بعد آج تک اس طرح سر ہم جلسہ نہیں کر سکے یہ اس جماعت کی برکات تھی تحریک شروع ہوئی اکابر گرفتار ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ اور بلاخر حضرت لہوری رحمت اللہ تعالیٰ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ ابو مودودی رحمت اللہ علیہ یہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے تحریک میں انتظامیہ کے ایک افسر آیا سارے مکاتب فکر اکٹھے ہو کے چلے انتظامیہ کا افسر آیا سیدہ تھا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا شاہ جی تمہاری تحریک کا کیا بنا شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو تحریک دب گئی جس تحریک کے لیے پندرہ ہزار مسلمانوں نے اپنے خون سے حضور علیت کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا ہو یہ کہنا آسان ہے آج ہماری بدنصیبی ہمیں تاریخ اسلام سے دور کیا جا رہا یہ یہ صرف پچاس ساٹھ سال پرانی باتیں ہیں صدیوں پرانی باتیں نہیں ہیں یہی نوجوان جس کی داڑھی بھی نہیں تھی جب حضور علی السلام کی عزت کا مسئلہ آیا سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ یہ سینے چھلنی ہو سکتے ہیں حضور علی السلام کی ختم نبوت پر حرف برداشت نہیں ہو سکتا اور یہ سید امیر گلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے شیخ و پورا سے لاہور لے کر جا رہے تھے اور بہت سارے ساتھی میرے ساتھ یہ اس وقت آرڈر ہو چکا تھا جو ختم زندہ باد کا نعرہ لگائے گولی مار کے اس کو ختم کر دو ہم گرفتار ہو کے جا رہے ہمیں سواری سے ٹرک سے اتارا گیا گیا لائن میں لگایا کہ تم تم رستے کے اندر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور انتظامیہ کا افسر کلاشن کو کہنے لگا کون تھا جو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا کون تھا سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چند لمحے گزرے ہر طرف خاموشی تھی ہاشمی خون تھا کب تک برداشت کرتا میں نے بلند کہا ختم نبوت میرے ساتھ کہہ دے ختم نبوت نعرہ تاج دار ختم نبوت دار ختم نبوت مرزائیت سید امین گلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے گولی نہ چل سکی اس کی کلاشن کوف ڈھلک گئی اور سو فیصد یقینی موت میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی اور جب جیل کے اندر لے جا کے بند کیا گیا میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ماں بیٹے کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میری ماں کو آنکھوں میں آنسو آئے تو انتظامیہ کا ایک افسر آگے بڑھا معافی نامہ رکھا میری ماں سے کہنے لگا اس اپنے بیٹے سے کہو اس پر دستخط کر دے اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران پریشان کہ میری ماں کیا جواب دیتی ہے سید امین گیلانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں میری ماں نے بڑا عجیب جواب دیا وہ فرمانے لگی کہ تم نے ہمارے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی یہ تو میرا ایک بیٹا ہے میرے دس بیٹے بھی ہوتے تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ قربان کر دیتی اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ اس تحریک میں ان کے لیے گولی کا آرڈر ہوا اکابر کی حکم سے چھپتے چھپاتے خان کا سراجیہ کے اندر پہنچے اس وقت وہاں پر اس وقت نقش بندیہ سلسلے کے سرخیل خواجہ محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے وہاں تین دن چھپے اور جب تیسرا دن پورا ہوا تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ چھپنا تو تین دن سنت ہے اب تو مجھے نکل جانا چاہیے منظر عام پہ آ جانا چاہیے یہ سوچتے سوچتے اونگ آئی تو محمد عربی علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا غلام غوث تم میری ختم نبوت کی تحفظ کا کام کر رہے ہو تم باہر نکل کر میری ختم نبوت کا تحفظ کا کام کرو کوئی تیرا بال بی بی گا نہیں کر سکتا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس انتظامیہ کے افسر سے فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو تحریک دب گئی یہ تحریک دبی نہیں میں نے ایسا ٹائم بم فٹ کر دیا ہے جو وقت آنے پہ پھٹے گا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ ختم نبوت کے مجاہدین کا خون کبھی رائے گا نہیں جایا کرتا اس کے بعد وقت گزرتا رہا اس جماعت کے امیر بنے استاذ المحدثین حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ واقعات کی تفصیل کا موقع نہیں ہے اسی جگہ سے فیصل آباد کی طرف سے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء چناب ایکسپریس سے گزر رہے اسی اسٹیشن پر جس اسٹیشن پر آج ختم نبو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آپ حضرات یہاں پنڈال میں تشریف لاتے ہیں اسی اسٹیج پر اسی اسٹیشن پر ان مسلمان نوجوانوں نے جب ختم نبو زندہ کا نعرہ لگایا قادیانی کیسے برداشت کر سکتے تھے انہوں نے تو یہ مستقل اسٹیٹ بنا رکھی تھی وسل ہوئی ٹرین روانہ ہوئی اسی ٹرین کی نگرانی کی گئی واپس آئی جو دو منٹ ٹرین نے کھڑا ہونا تھا وہ آدھا گھنٹہ یہ کھڑی رہی یہاں بھی قادیانی اسٹیشن ماسٹر چنیوٹ میں بھی لالیا میں بھی قادیانی اسٹیشن ماسٹر ان نوجوانوں کے ساتھ جو حلیہ ان کا بنایا گیا وہ ایک مستقل داستان یہ فیصل آباد ٹرین پہنچی مولانا تاج محمود رحمت اللہ تعالی علیہ ہزاروں ختم نبوت کے مجاہدین کو اکٹھا کر چکے کہ ہم جب تک ان ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم آرام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ چوہتر کی تحریک کا آغاز ہوا اور پورے پاکستان کے اندر تحریک شروع ہوئی اور کراچی سے عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ عمر قدہ جب روانہ ہونے لگے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹون کی رحمت اللہ تعالی کو بلایا اور فرمانے لگے میں ختم نبوت کی تحریک شروع ہو چکی ہے ان کو ان کو قومی اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا ہے اس اس مشن کے لیے میں نکل رہا ہوں یا تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا یا اب میری لاش واپس آئے گی یہ کہہ کے انہوں نے بیگ کھول کے دکھایا یہ دیکھو میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اس للہیت کے ساتھ یہ تحریک کی ابتدا ہوئی پورا پاکستان ختم نبوت کا جلسہ گاہ بن گیا اور ذوالفقار علی بھٹو مرہوم میں اس کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرتا ہوں میرے بڑے بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے بہت بڑا کام کر گیا ایک دو نقطے بتا کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ تحریک شروع ہوئی پورے پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں میرے پاس علامہ شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود رحمت اللہ تعالی ملنے کے لیے آئے گفتگو شروع ہوئی گفتگو شروع ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم لکھتے ہیں کہ وہ شورش کاشمیری اپنے سر سے جنا کیپ اتارا اور اس نے میرے قدموں کے اندر اپنا جنا کیپ رکھ دیا ذوالفقار علی بھٹو فرماتے میں حیران اتنا جری اور مجاہد آدمی ذوالفقار علی بھٹو علامہ شورش کاشمیری رحمت اللہ تعالی سے فرمانے لگے کیا ماجرا ہے علامہ شورش کاشمیری رحمت اللہ تعالی رو کر فرمانے لگے اس طرح سے اپنی جھولی کو بلند کیا کہ سمجھ لو کہ یہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی ہے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کی ہم ایک ایسی زلیل قوم بن چکے ہم سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کا قانون بھی نہ بن سکا ذوالفقار علی بھٹو ہے میں نے اس دن تہیا کر لیا اب کچھ نہ کچھ کر کے رہوں گا اور بھٹو نے وہ کیا قومی اسمبلی کے اندر جو معاملہ شروع ہوا پروفیسر غفور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی اور علامہ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علامہ احسان علیہ رحمۃ اللہ تعالی یہ سارے حضرات جان ہو کر جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے تو قومی اسمبلی کے اندر تیرہ دن بحث ہوئی اور مفتی محمود جیسا شیر گرجا اور وہ کیا کیا کیا گفتگو ہوئی اس کے اندر کیا کیا تفصیلات ہوئیں مجھے یہ وقت کی تنگی اس وقت روک رہی ہے مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال اٹھایا مرزا ناصر قادیانیوں کا سربراہ وہ لانتی اسمبلی کے اندر کھڑا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی نے پوچھا تم بتاؤ کیا مرز غلام قادیانی ملعون نے یہ بات نہیں لکھی جو مجھے نبی نہیں مانتا جو مجھے مسیح معود نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی اور وہ سور کنجریوں کی اولاد ہے مرز ناصر نے اسمبلی کے اس فورم پہ کھڑے ہو کے اعتراف کیا کہ مرز قادیانی نے یہ لکھا ہے جو مرز کو مسیح معود نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر اور جہنمی وہ کنجریوں اور سوروں کی اولاد ہے پوری قومی اسمبلی ہل کر رہ گئی یہ ہم سمیت دنیا کے اس وقت کے ایک عرب مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے یہ گفتگو گیارہ دن تک قادیانیوں کے ساتھ اس کے سربراہ سے ہوئی دو دن لاہوری گروپ کے ساتھ ہوئی تیرہ دن کی مسلسل بحث کے بعد سات ستمبر کو اس کا فیصلہ سامنے آیا اور سات ستمبر سن انیس سو چوہتر ذوالفقار علی بھٹو نے اس فیصلے کا اعلان کیا پوری قومی اسمبلی اس وقت یک زبان تھی ایک ممبر اسمبلی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ قادیانی غیر مسلم نہیں سو فیصد قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی لانتی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ہیں سو فیصد آج یہ قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب مولویوں کا پریشر تھا مولوی دو اسمبلی میں تھے چار پانچ پی پی کی حکومت تھی ولی خان ایسے لوگ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود اور اس اسمبلی کے اندر جتنے بھی مسلمان قومی اسمبلی کے ممبران تھے میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور علیہ سے وفا کی سو فیصد ممبران اسمبلی نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی لانتی اور اس کے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ ایک صدی کی مسلسل محنت کا یہ نچوڑ اس صورت کے کے اندر اندر نکلا وہ وہ کاروائی لکھی گئی گئی اور اسمبلی رکھ دی لیکن سرام اوپن نہ ہو سکی اس وقت کے ممبران اسمبلی کی طرف سے یہ کاروائی مختصر انداز میں جماعت تک پہنچی جو جماعت اس کو مسلسل چھاپتی رہی اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتی رہی اب آ کر وہ کاروائی ہمارے ہاتھوں میں پہنچی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اور اس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر حضرت مولانا عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفکر ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری دامت برکات ملالیہ ایک طویل فہرست ہے جن حضرات نے اس کے لیے تگدو کی ہے اور مسلسل تگدو کے بعد مسلسل اسفار کے بعد مسلسل کوششوں کے بعد یہ کاروائی ہاتھوں میں لگی اور اس کاروائی کو ہاتھوں میں لینے کے لیے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب کے اوپر کیا بھی تھی وہ اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود اگر میں اس کو دو جملوں کے اندر نچوڑنا چاہوں مختصر لفظوں میں بتانا چاہوں میرا مزاج مبالغہ آرائی کا نہیں ہے خدا کی قسم اس شاہین ختم نبوت نے اپنا جگر نچوڑ کر اس ختم نبوت کو دے دیا اس ختم نبوت کے ایک ایک حرف پر حوالہ لگایا من عن ایک ایک حرف وہی کاروائی ہے جو قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی ہم اس کو چیلنج کریں ہم کیا کریں گے قادیانی چیلنج کرے ایک حرف دکھائیں جو اس وقت کی اسمبلی میں ہوئی ہو اور آج اس کتاب کے اندر نہ ہو ایک طویل محنت کے بعد مشقت کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے یہ ابھی چھپی میں آپ حضرات کی خدمت میں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا میں اب آپ کے ختم کرنا چاہتا ہوں چودہ صدیوں کا تسلسل ہے ہر دور کے اندر امت مسلمہ نے حضور علی السلاۃ والسلام کے ختم نبوت کا تحفظ کا کام کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں آنا چاہیں گے انشاءاللہ آج یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ایک صدی کی محنت کو عالمی مجلس ختم نبوت نے ان پانچ جلدوں کے اندر اس کی پہلی جلد میرے ہاتھ کے اندر ہے سمو دیا ہے ان اکابر کی کیا محنتیں تھی ہمارے اکابر نے کس طرح محنت کر کر کے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کی قادیانیت کے فتنے کو بٹایا اور بڑی تیزی سے زیوال کا شکار ہے قادیانیت رب کعبہ کی کی قسم اب چند سالوں مار ہے یہ دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا آج مرزا مسرور کا آپ کے سامنے ہے خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے پورے چناب نگر ربو کے اندر ایک قادیانی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ کاروائی ہمارے سینوں تک کیسے پہنچے گی ہمارے اکابر نے کیا کیا محنتیں کی ہے اس اس کتاب کے کے لیے کس مشقت ساتھ کو تیار کیا گیا ایک ایک حوالے کو چیلنج کے ساتھ پیش کیا گیا میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں اس کو لازمی خرید کے لے کے جائیں جماعت کا مزاج تجارت کا نہیں ہے تبلیغ کا ہے انتہائی مناسب قیمت کے اندر پانچ جلدیں صرف ایک ہزار روپے کے اندر وہاں اسٹال پہ موجود ہیں یہ آج کی اس کانفرنس کا لب لباب سمجھ لیجئے تمام شرکا خریدیں گے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اس کو خود لے کے جائیے اپنے شہروں کے اندر جو کالجز ہیں جو سرکاری افسران ہیں ان تک پہنچائیے ان کو بھی پتہ چلے وہ بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا حفاظت کا حصہ بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين